السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ وحدہ شریق اللہ واشد النّ محمد رسول وباد گشتہ درس میں دس ایسے گناہ کا تذکرہ کیا گیا تھا جن کے کرنے والے کے بارے میں شریعت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اللہ ان کا تذکرہ نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ جن گناہوں کے بارے میں یہ بات آئے یہ عیدیں سنائی جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا گناہ ہے ایسے دس قسم کے گناہوں کا ذکر گزشتہ درس میں ہوا تھا آج بھی اسی ضابطے اور اصول سے متعلق تقریباً دس اور بڑے گناہ کا ہم تذکرہ کریں گے جن کے بارے میں شریعت کے اندر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نمبر گیارہ دیوس دیوس کہتے ہیں بےغیرت مرد کو یعنی جس کے پاس کوئی غیرت نہ ہو اس کی بیوی اجنبیوں سے بات کرتی ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا غیروں کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی ہے سفر کرتی ہے بے پردہ گھومتی ہے تصویریں کھنچواتی ہے اور اس کے گھر میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور سب بے محابہ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ایسے آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے اس پر بھی اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اس سے کلام نہیں کرے گا یا اس کی طرف نہیں دیکھے گا ایسے ہی ایسی عورت جو مردوں جیسا حلیہ اختیار کرتی ہو مردوں مرد نما عورت سمجھ لیجئے اس پر بھی اس طرح کی وعی سنائی گئی ہے تیرا ماں باپ کا نافرمان جو ماں باپ کا نافرمان ہو ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو ان کی نافرمانی کرتا ہو انہیں ڈانٹتا ہو انہیں گالی دیتا ہو یا گالی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہو یا ان کو تکلیف پہنچاتا ہو ان کی بات نہ مانتا ہو ایسے ہی لوگوں پر کے بارے میں یہ سزا سنائی گئی ہے نمبر چودہ شراب کا عادی جو شراب پینا پینے والا ہو بغیر شراب کے زندہ نہ رہ سکے ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا اللہ آپ کو لوالدئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ولمر ات المترجلا مرد نما عورت عورت ہے لیکن مردوں جیسی رہتی ہے مردوں کا حلیہ ان کی حیت ان کا طریقہ ان کا لباس ان کا انداز گفتگو ان تمام چیزوں کو اپناتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام نہیں کرے گا اور تیسرا وہ بندہ ہوگا وہ دیوس جو دیوس ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور اس کی طرف نہیں دیکھے گا وہ سلاست اور تین ایسے لوگ ہیں جو قیامت جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے الواق العاق والد اپنے ماں باپ کا نافرمان و الخمر اور شراب کا عادی و المنان و اور دینے کے بعد احسان جتلانے والا یہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس شرک بھی ہوگا تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یعنی بڑا شرک ہوگا تو نہیں داخل ہوں گے یعنی نفاق ہوگا کفر ہوگا بڑا جنت میں نہیں داخل ہوں گے لیکن اگر وہ معاہدین میں سے ہیں شرک نہیں کرنے والے ہیں تو اگر وہ جہنم میں جائیں گے بھی تو ان کو نکالا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ اولی طور پر یعنی شروع ہی میں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے یا ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوں جو ماں باپ کے نافرمان ہوں یا ہمیشہ شراب پینے والے ہوں یا دے کر کے سانس لانے والے ہوں ان کی یہ سزا ہونی چاہیے کہ وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوں کہ ایمان اس کے بیان کیے گئے ہیں یہ نصیر اور مسند احمد کے دی ہے اور امام البانی فرماتے ہیں کہ سند اس کی جعید ہے اور اس کے تمام رجال سخات ہیں شیخین کے رجال ہیں عبداللہ بن نثار کو چھوڑ کر کے باقی جو ہے سب کے سب شیخین کے رجال ہیں یعنی بخار مسلم کی روات ہیں اس طریقے سے اور بھی حدیث آتی ہے پندرہواں وہ عورت جو اپنے مرد کا شکر ادا نہیں کرتی ہے نہ شکری کرتی ہے اپنے مرد کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں تو وہ شکر نہیں ادا کرتی ہے بلکہ اپنے شوہر کا کی ناشکری کرتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لَََبر اللہ رََ لا تشکر اللہ تعالیٰ اس عورت کو نہیں دیکھتا ہے جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی وہی اللہ تستغنی عنہ اور حالت یہ ہے کہ اسے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی شوہر کا اس پر احسان ہے شوہر اس کے سارے خرچ برداشت کرتا ہے علاج اور اس طریقے سے اس کے لیے گھر مہیا کرتا ہے کھانا پینا دیتا نا نفقہ برداشت کرتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے مستقلی اور بے نیاز بھی نہیں ہو سکتی ہے یعنی شوہر ہی کی محتاج ہے یعنی خود اس کی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے شوہر کی محتاج ہے لیکن اور شوہر خرچ بھی کرتا ہے اس کی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے شکر ادا نہیں کرتی تو اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے ان میں سے یہ حاکم کی روایت ہے اور حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے اور امام البانی نے بھی اس کو صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا کیونکہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدیث ہے ملم یشکر اللہ سلم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نعمتیں لوگوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے کچھ نعمتیں تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہوتی ہیں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو کسی کے ذریعے ملتی ہیں لہذا جب کسی کے ذریعے سے نعمت ملے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے گویا کیا کیونکہ اللہ ہی نے اس کو سبب بنایا اللہ ہی مسبب الاسباب ہے لہذا اس بندے کا شکر ادا کرنا چاہیے جس بندے کے ذریعے سے انسان کو نعمت ملتی ہے اگر اس کا شکر انسان نہیں ادا کرے گا تو گویا کہ اس نے اللہ رب العامین کا بھی شکر ادا نہیں کیا کیونکہ اللہ نے اس کو منتخب کیا اللہ نے اس کو پسند کیا اور اس کے ذریعے سے نعمتیں دی اور رزق دیا لہذا اس بندے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ نے منتخب کیا اپنی نعمتوں کو کسی بندے پر جاری کرنے کے لیے سولہواں ایسا بندہ جو ہمیشہ قسمیں کھا کر کے اپنا مال بیچتا ہو اور قسمیں کھا کر کے مال خریدتا ہو اس کی عادت ہے مال بیچے گا تو بھی قسم کھائے گا مال خریدے گا تو بھی قسمیں کھائے گا جو بھی قسمیں کھاتا ہے قسم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے لہذا پھر بھی وہ قسمیں کھاتا ہے تو ایسا شخص قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرمایا صلاحت اللہ علیہ قیامہ تین ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا ولا ازکی اور نہ ہی ان کا تذکیہ کرے گا ولحم عذاب العلیم ان کے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہوگا شعمت الزانی بوڑھا زانی وہ آئل المتکبر اور متکبر فقیر فقیر ہے تکبر کرتا ہے وہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ ذکر ان کا ذکر ہو چکا ہے ورج الجا اللہ بدا فلاں ابی و اللہ بھی امین ہی ولاشتر اللہ بھی امین ہی اور ایک ایسا آدمی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ تجارت رکھی اس کے لیے کچھ سامان رکھا تو سامان بیچتا بھی نہیں ہے مگر قسم سے اور نہ ہی خریدتا ہے مگر قسم سے یعنی بیچنے میں بھی قسمیں کھاتا ہے اور خریدنے کے اندر بھی قسمیں کھاتا ہے بیچنے میں کہ میں یہ سامان فلاں اتنے میں میں نے خریدا میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں یا فلاں آدمی اتنا دے رہا تھا میں نے اس کو نہیں دیا تو میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں یا خریدنے میں کیا کہتا ہے قسمیں کھاتا ہے کہ سامان فلاں جگہ اتنے اتنے میں مل رہا ہے جھوٹی قسم کھاتا ہے حقیقت کے خلاف کہتا ہے تو خریدنے میں بھی قسم کھاتا ہے اور بیچنے میں بھی قسم کھاتا ہے تو ایسے بندے کی طرف اللہ اقبام قیامت کے دن نہیں دیکھے گا یہ تبرانی کی روایت امام البانی نے سعید ترغیب کے اندر بیان کیا ایسے ہی سترہواں وہ شخص ہوگا وہ آدمی جو اپنی شہوت پوری کرنا جو اپنی شہوت پوری کرے کس سے مرد سے یعنی اغلام بازی کرے مرد کے پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت پوری کرے اس پر بھی اللہ کی لانت بھی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کی سزا قتل بھی ہے ایسے ہی نمبر اٹھارہ عورت کے پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت پوری کرنے والا عورت کے پیخانے کے راستے سے بیوی اس کے پاس موجود ہے لیکن بیوی کے شرمگاہ سے جو اصل کھیتی ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں اپنی شہوت پوری کرنے کے بجائے اس سے کیا کرتا ہے پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھے گا اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا چاہے اس کی اپنی بیوی ہو یا کوئی اور یعنی کوئی اور اجنبی عورت ہو اگر اس کی بیوی یہ نہیں کرتا ہے پیخانے کے راستے سے کرتا تو جرم ہے ہی ہے یہ بڑا جرم ہے لیکن اگر اجنبی عورت ہے اس سے جا کر کے عورت کی شرم گاہ کے بجائے اس کے پیخانے کے راستے سے اپنی شعبت پوری کرتا ہے تو یہ جرم پر جرم ہے یہ کیا ہے یہ جرم پر جرم ہے اور ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ اگر مرد کے پیخانے کے راستے سے شہوت پوری کرتا ہے اور مرد دونوں کرنے والا اور کرانے والا دونوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قدر کر دیا جائے یا ایسے لوگوں کو پہاڑ سے اوپر پہاڑ چوٹی سے نیچے ڈھکیل دیا جائے تاکہ لوگ مر جائیں لیکن ظاہر بات ہے یہ کام حاکم وقت کرے گا عام لوگوں کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے رامی میں فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کہ اللہ تعالیٰ اسے آدمی کی طرف نہیں دیکھتا ہے جو کسی آدمی کے پاس آتا ہے یعنی اس آدمی سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے او امرا تنفی البریحا یا عورت کے پاس اس کی شرمگاہ میں جانے کے بجائے پچھلی شرمگاہ کے اندر جاتا ہے پیخانے کے راستے سے اس کی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا ترمزی اور نسیح کی روایت ہے اور امام البانی نے صحیح ترغیب کے اندر اس کو بیان کیا اس طریقے سے ابو حیر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا اللہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نہیں دیکھتا ہے جو اپنی عورت کے شرم میں پچھلی شرم گاہ سے پیخانے کے راستے سے اپنی شہبت پوری کرتا ہے یہ بھی ابو داود نسی اور ترمیزی کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو ابو ابو داود کے اندر صحیح قرار دیا انیس نمبر ظلم لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے والا یعنی ظلم کرتا ہے لوگوں کا مال ہڑپ پر جاتا ہے تو ایسے انسان سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا اس کا تذکیہ نہیں کرے گا ابو موسا شریف فرماتے ہیں کہ اللہ قسط صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی مقدمہ لے کر کے آئے زمین کے تعلق سے احد حضر حضرموت ایک حضر سے تھا یعنی یمن کا رہنے والا تھا قال فجا علیہ یمین و احدی تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی قسمیں کھانے لگا فضت جل آخر تو دوسرا آدمی پریشان ہو گیا چیخنے اور چلانے لگا اور کیا کہنے لگا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے گویا کہ ہماری زمین لے لے گا یہ وہ چلانے لگا جو حق پر تھا جس کی اصل زمین تھی وہ چلانے لگا اور شور ہنگامہ کرنے لگا کہ بھائی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے ہماری زمین کو ہڑپ کر لے گا تمہارے بھی نے کیا فرمایا ان ہوا ایک توتا آہا بھی امین ہی ظلمن اگر اس نے ظلمن قسم کھا کر کے آپ کے زمین کو لے لیا ہے کان امیم اللہ اللہ یوم القیامہ تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا ولا کی ہے اور نہ ہی اس کا تذکیہ کرے گا ولہ اداب العلیم اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا تو کہتے ہیں وور الآخر فرد دوسرے آدمی کے اندر خوف آ گیا یہ حدیث سن کر کے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہیں دیکھے گا اور نہ اس سے بات کرے گا نہ اس کا تذکیہ کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہو گیا اور ڈر گیا اور اس نے زمین کو لوٹا دیا دیکھیے کس قدر یعنی یہ تقوا کی پہچان ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جانا دل کے اندر خوف کا جانا اور جس کا حق ہے اسے انسان کا دے دینا یہ کس بات کی پہچان ہے یہ تقوا اور دینداری کی پہچان ہمارے نبی کی حدیث سنی اس نے ڈر گیا وہ کہ دنیا کے اندر انسان تو سہ سکتا ہے لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا کیا کرے گا زمین کو لے کر کے دنیا میں آرام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا آخرت کے اندر اس کے لیے آرام نہیں ہوگا عذاب ہوگا اور اس کے لیے سزا ہوگی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کرے گا اللہ اس کا تذکیہ نہیں کرے گا کلام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں جب یہ حدیث حدیع ڈر گیا یہ منہ ان کی پہچان ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں اور خوف ان کے دلوں کے اندر سما جاتا ہے اور اس طریقے سے گناہ سے اور ظلم سے غلط چیزوں سے بات آ جاتے ہیں ایک مومن کی پہچان ہوتی اور بیسواں ایسا شخص اللہ کے سر فرماتے جو رکو اور سجدہ برابر نہیں کرتا اللہ کے سر کے سلق بن علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سر نے فرمایا اللہ اللہ صلاحت اب دن اللہ رب العامین اس بندے کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا ہے لاقی مفیہ سلبھ بین رقو احا و سجودیہ جو رکو اور سجدے میں اپنی پیٹھ برابر نہیں کرتا یہ مسرد احمد کی حدیث ہے اور امام البانی نے سیاح کے اندر اس کو بیان کیا ہے جو رکو اور سجدے کے اندر اپنی پیر برابر نہیں کرتا سجدہ برابر نہیں کرتا رکو برابر نہیں کرتا رکو میں یعنی جھکا اور فوراً کھڑا ہو گیا سجدے کے اندر بھی گیا برابر پیٹ نہیں کی کہ فوراً سجدے سر اٹھا لیا کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ سجدے سر اٹھا کر کے دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں رکو کے بعد برابر کھڑے بھی نہیں ہوتے فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں جھکنے ہی کی حالت میں رہتے ہیں اس قدر لوگ سختی کرتے ہیں یعنی وہ جلد بازی کرتے ہیں نمازوں کے اندر کہ رکو اور سجدہ برابر نہیں کرتے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بندے کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو اس نماز کی کوئی یعنی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں کوئی فائدہ اس نماز کا نہیں ہے جو انسان اس طریقے سے کرتا ہے کہ سجدے اور رکوع کے اندر اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کرتا اس لیے نماز کے اندر خوش و خود ضروری ہے اعتدال ضروری ہے اطمینان ضروری ہے وہی نماز اللہ قبول فرماتا ہے جو اعتدال کے ساتھ اطمینان کے ساتھ خشور خدو کے ساتھ جو واجب خوشور خدو ہے جو واجب اعتدال ہے اس کے ساتھ انسان پڑھتا ہے ورنہ تو منافق کی نماز ہوتی ہے کوا جیسے چوچ مارتا ہے پھٹا پھٹ نماز پڑھتا ہے انسان اس طریقے سے یہ منافق کی نماز ہے تو نماز کے اندر اعتدال ضروری ہے ہمارے بھی نے فرمایا تو اس آدمی کو جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہا تھا کیا فرمایا اعتدل قائمن تو تمہیں ان نساجدن تو تمہیں ان راکیان رکو کی حالت میں تمہیں اطمینان ہو سجدے کی حالت میں تمہیں اطمینان ہو جائے کھڑے ہو تو اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو تو اعتدال یہ نماز کا رکن ہے یہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اگر کوئی انسان بغیر اعتدال کی نماز پڑھتا ہے جی آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں مسلک کو ماننے والے ہیں امام منیفا کو ماننے والے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا سمجھایا رکو کے بعد برابر کھڑے نہیں ہوتے سجدے میں چلے گئے سجدہ کیا لیکن فوراً سجدے سے سر اٹھایا بیٹھے نہیں دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے بیٹھتے نہیں ہیں فوراً سجدے کے اندر چلے گئے رکو کے بعد بھی کچھ لوگوں کو دیکھا کہ سر بھی نہیں اٹھاتے ہیں یا سر معمولی اٹھایا اور فوراً سجدے کے اندر چلے گئے میں نے ان کو تمبی کی سمجھایا تو بولے ہم تو اناف ہیں اور ہمارے مسلک میں اعتدال جو ہے رکن نہیں ہے ہم نے کہا واجب ہے کہ نہیں ہے واجب ہے اور آپ جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں اور جب انسان واجب چیز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے نماز نہیں ہوگی اس کی اگر بھول کر کے چھوڑ دے گا تو سدے سو سے وہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی تلافی ہو جائے گی لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کے واجب چیز چھوڑتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی نماز باطل ہو جائے گی یہ اعتدال ضروری ہے ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہم حدیث کے پابند ہیں ہم اللہ کے سر کے امتی ہیں اللہ کے امام بنیفا رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے لہذا ان کا بھی مذہب یہی کیونکہ صحیح حدیثوں کے اندر نبی نے اعتدال کا حکم دیا ہے اور اعتدال رکن ہے نماز کا ضروری ہے فرض ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی بہرحال اسے بہت ساری یعنی باتیں کچھ سمے میں آ گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام بھی ہے کہ امام منیفا اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اگر آج ہوتے وہ زندہ اور دیکھتے تو ایسے لوگوں کی سرجنش کرتے ایسے لوگوں کو یعنی کی تمبیح کرتے جو ان کے نام پر نماز کے اندر کھلواڑ کرتے ہیں خوشی اور خزو نہیں اپناتے اعتدال نہیں کرتے اور فٹافٹ نماز پڑھتے ہیں باللہ من ظالم امام بنیفا رحمۃ اللہ لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اس طریقے سے خوش و خدو کے ساتھ اعتدال کے ساتھ پڑھا کرتے تھے لہذا ان کا نام لے کر کے ان کو بدنام کرنا اور اس طریقے سے نمازوں کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنا قطان یہ زیب نہیں دیتا ہے یہ قطان مناسب نہیں ہے اور ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں آپ کا قول ہمارے لیے حجت ہے اور امتی کا قول کسی امام کا قول اگر حدیث کے خلاف ہو جائے تو اس کا قول نہیں لیا جائے گا اللہ کے سر کی حدیث مانی جائے گی آپ امام ہیں سب کے امام ہیں امام منیفر رحمۃ اللہ علیہ کے امام کون تھے وہ ان کی اتباع کرتے تھے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے لہذا یہ ان کے نام پر اس طریقے حرکتیں کرنا یہ قطار مناسب نہیں ہے اور اگر کسی امام کا کوئی قول ہے اور وہ حدیث کے خلاف ہے تو خود انہوں نے فرمایا ہے کہ ہماری بات کو دیوار پہ مار دینا اور حدیث پر عمل کرنا امام حنیفہ نے فرمایا امام مالک نے فرمایا امام شافی نے امام احمد بن نمبل نے تمام ام کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سب نے فرمایا کیونکہ ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تعمیر ہوگی کبھی گمراہ نہیں ہوگے انہوں نے اشتہاد کیا ان کو اجر ملے گا اشتہاد کی وجہ کی بنا پر کیونکہ ان کے سامنے اگر حدیث ہوتی تو اشتہاد نہیں کرتے اشتہاد انسان کب کرتا ہے جب انسان کے سامنے حدیث نہیں ہوتی اشتہاد کرنا ہی ان کا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے سامنے حدیث نہیں تھی لہذا ان کے لیے تو اجر ہے اگرچہ ان کا اشتہاد صحیح نہیں ہوا خطا کر گیا لیکن ایک اجر ملے گا ان کو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جب حاکم اشتہاد کرتا ہے اگر وہ اشتہاد صحیح ہو جائے تو اس کو دو اجر ملتا ہے اور اگر غلطی کر جائے تو ایک اجر ملتا ہے تو مستحد جو ہوتا ہے ہر حال میں اجر کا مستحق ہوتا ہے کیونکہ اس نے اشتہاد کیا حدیث نہ ہونے کی بنا پر یعنی اس کے سامنے حدیث نہیں تھی اگر اسی لیے علماء سے آپ دیکھیں گے ام اربا سے جو چاروں امام ہیں اور دیگر ام کرام کہ انہوں نے اشتہاد کیا بعد میں ان کو حدیث ملی تو انہوں نے بات اپنی بات جو ہے چھوڑ دی اور حدیث کے مطابق انہوں نے فتویٰ دے دیا فیصلہ سنا دیا اور جب حدیث نہیں معلوم تھی اشتہاد کیا انہوں نے کیونکہ اشتہاد کی تمام شرطیں سب کچھ ان کے اندر پائی جاتی تھی بڑے امام تھے بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اشتہاد کیا تو اشتہاد کے اشتہاد کی مستحد تھے وہ اشتہاد کی تمام شرطیں ان کے اندر پائی بھی جاتی تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عجر سے نمازتا لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے اشتہاد کو چھوڑ دیں اگر ان کا اشتہاد حدیث کے خلاف کیونکہ کسی بھی امام, امام کو تمام حدیثوں کا علم نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے دعویٰ کیا ان کا یہی کہنا کہ یہ تمہیں حدیث مل جائے میری بات کو چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ساری حدیثوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے اور ان کی بات چھوڑنا ان کی توہین نہیں ہوتی بلکہ ان کے بات پر عمل کرنا ہوتا ہے اصل اتباع یہی ہے ان کی کہ ان کی وہ باتیں جو حدیث کے خلاف ہیں چھوڑ دی جائیں اور وہ باتیں لے لی جائیں جو حدیث کے موافق ہیں کیونکہ اماموں کی اتباع کرنے میں ان کی باتوں کے ماننے میں شرط ہے ان کی بات جو کتاب و سنت کے موافق ہوگی وہ لی جائے گی جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگی ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع غیر مشروط ہے حدیث صحیح ہوگی مفہوم اس کا صحیح اس کے اوپر عمل کیا جائے گا قرآن کی آیت ہے صحیح مفہوم ہے اس کا غلط مفہوم نہیں بیان کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر عمل کیا جائے گا لہذا یہ کہہ کر کے کہ فلاں امام کا قول ہم اس پر عمل کرتے ہیں بالکل صحیح نہیں ہے حدیث کے خلاف اگر کسی قول ہے ان کے قول کو نہیں لیا جائے گا اور اس میں ان کی توہین نہیں ہوتی بلکہ انہیں کی بات پر عمل کرنا ہے لہذا ائمہ کے سچے شیدائی اور پیروکار ہوئے ہیں جو حدیثوں کے مطابق عمل کرتے ہیں کیونکہ ائمہ ہی نے جب انہیں حدیث پہنچی تو اپنی باتوں کو پرانی باتوں کو چھوڑ دیا امام شافی کا دو مذہب ہے پرانا اور نیا پرانے مذہب میں انہوں نے بہت زیادہ قیاس کیا لیکن نئے مذہب میں جب انہیں امام مالک سے ملاقات ہوئی امام احمد بن حمبر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی پرانی ساری باتوں کو اکثر باتوں کو چھوڑ دیا اور ان کے بارے میں نو پرانا مذہب اور نیا مذہب وجود میں آیا یہ یعنی دو چیزیں ایسے آپ دیکھیں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ امام مائی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں کتنے اقوال ان کے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا اور خود فرمایا ان کے شاگردوں نے امام احمد امام ابو حنیفہ کے کہ اگر یہ ساری حدیثیں ہمارے امام کو ملتی تو یہ یہ ان کا یہ قول نہیں ہوتا اور رجوع کر لیتے اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مسائل کے اندر رجوع کر لیا ہے کتنے مسائل میں رجوع کیا جی ہاں لہذا اور ان کے شاگردوں نے کتنے مسائل میں ان کی مخالفت کی کیونکہ جب ان کے شاگردوں کو حدیث مل گئی تو ان کی بات کو انہوں نے چھوڑ دیا لہذا اس میں امام کی توہین نہیں ہے امام کے ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ہر بات مانی جائے جو کتاب و سنت کے خلاف اسے بھی مانا جائے یہ تو کسی نے ایسی بات نہیں کہی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو فالو کریں سنت کے مطابق عمل کریں امام محمد الحمد الرحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیے ایک مسئلے میں کئی کئی قول ان کے ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی یاد کیا حدیث نہیں ملی تھی بعد میں انہیں حدیث ملی یا دوسری حدیث ان کو مل گئی پہلی حدیث کے اندر کچھ ضعف تھا دوسری حدیث کے اندر ضعف نہیں تھا اور اس طریقے سے ان کا پھر تیسرا قول آ گیا تو ایک ہی مسئلے کے اندر ان کے کئی اقوال ملتے امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اماموں کی اقتدا اصل یہی ہے اتباع کہ ہم صحیح ان کی باتوں کو لیں وہ باتیں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں اور جو کتاب و سنت کے خلاف ان کی باتوں کو امرت کر دیں اور انہیں اجر ملتا ہے کیونکہ انہیں اشتہاد کیا اور انہوں نے کوشش کی تو یہ آج بڑا المیہ ہے کہ لوگ اماموں کے نام پر غلط کام کرتے ہیں یا اس طریقے سے نمازوں کے اندر جلد بازی اور غلط یعنی بدعات پر عمل یہ سب اماموں کے نام پر لوگ کرتے ہیں حالانکہ ان کے امام ان تمام چیزوں سے بری ہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے لہذا ان کا مذہب بھی صحیح حدیث ہے تو صحیح حدیث پر انسان کو فالو کرنا ہے اللہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمامن جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ